بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ اس کو آپریشن ریسرچ بھی کہتے ہیں اس کو آر بھی کہتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین ہے اور جی ہاں یہ کورسز ہیں ورچوئل یونیورسٹی حکومت پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بارہ لیکچر مکمل کر لیے ہیں آج کا لیکچر نمبر تھرٹین ہے جو کہ آپریشن ریسرچ کی خاص ٹیکنیکس یعنی کہ انوینٹری کنٹرول کے بارے میں ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے میں نے ابھی بتایا کہ ہم انوینٹری کنٹرول کی بات چیت کر رہے ہیں اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے مکمل کی ہیں اس کے اندر نیٹ ورک ہے اس کے اندر کریٹیکل پاتھ میتھڈ اور اس کے اندر پرڈ جی ہاں یہ چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں آج کل جس سیگمنٹ کے اندر ہم ہیں یا جس چیپٹر کی ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں انوینٹری کی بات چیت کر رہے ہیں اسٹاک کی بات چیت کر رہے ہیں ذخیرے کی بات کر رہے ہیں گودام کی باتیں کر رہے ہیں لاسٹ جب لیکچر ہم نے مکمل کیا تھا تو ہم نے آپ کو کچھ طریقہ کار بتائے تھے کہ کس طریقے سے آپ ایک ماڈل بناتے ہیں اس کو ذرا سا ریوائز کر لیں آ, اس پرسپیکٹو کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہم نے ابھی کرنا ہے آپریشنس ریسرچ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے ایک قسم کی سائنس ہے ایک قسم کا طریقہ کار ہے یعنی کہتے ہیں کہ application of scientific method to daily life problems جو دنیا میں روزمرہ میں پرابلمس آتے ہیں اس کے کیا کرتے ہیں آپ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کون سے آپریشن ریسرچ کے اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں ان ٹیکنیکس کو ہم نے مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ لینئر پروگرامنگ یا میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ پرابلسٹک ٹیکنیکس ہیں اس کے بعد انوینٹری ہے نیٹ ورکس ہیں اور ادرس ہیں تو نیٹ ورک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے انوینٹری کنٹرول کی بات چیت کر رہے ہیں آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ایک ماڈل ہم ڈیولپ کریں گے بات کے اندر پہلے تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے اس کے بعد ہم ایک ماڈل ڈیولپ کریں گے ایک ماڈل لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیولپ کیا تھا جس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کوانٹٹیز معلوم کی تھی کون سی کوانٹٹی آپٹیمم کوانٹٹی معلوم کی تھی کہ کتنا آپ نے آرڈر کرنا ہے اور کب آرڈر کرنا ہے یہ تو تھا پیچھے کے بارے میں اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ انوینٹری کی ڈیفینیشنس کیا ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ physical stock of items held in any business for the production اور سیل یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس آئٹمس موجود ہیں پروڈکشن کے لیے سیل کے لیے جب آپ اسٹاک کرتے ہیں یہ ذخیرہ کرتے ہیں تو کس چیز کے لیے گھروں میں کرتے ہیں استعمال کے لیے کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر بزنس ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں تو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی فیکٹری ہے آپ کی انڈسٹری ہے تو آپ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کریں گے پروڈکشن کے اندر یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس یہ را مٹیریل ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس سیمی فنشڈ گڈس ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کے پاس فنش پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں یہ ہمارے پاس inventory physical stock of item held in any business for the production اور سیل یہ میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی اور اسی کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں اس کے بعد ٹائپ آف انوینٹری جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں کہ finish products ultimately last time میں نے ایک مثال دی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چیئرس ہو سکتی ہیں کرسی ہو سکتی ہیں یا ٹیبلس ہو سکتی ہیں اور بہت سارے فرنیچر ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس فنش پروڈکٹ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے را مٹیریل اس کا جو را مٹیریل ہے آپ کے پاس وڈ ہے وڈ جو ہے آپ کے پاس لاک کی فارم میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس پلانک کی فارم میں ہو سکتی ہے تو یہ ڈفرینٹ فارمس ہو سکتی ہے را مٹیریل کی جو آپ کے پاس آتی ہیں اس کے بعد ان پروسیس چیزیں ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ فیکٹری ہے فرنیچر کی تو اس کے اندر اگر آپ کے پاس لیگس الگ پڑی ہوئی ہیں بیگس الگ پڑی ہوئی ہیں سیٹس الگ پڑی ہوئی ہیں یہ سیمی سیمی فنش پروڈکٹس ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں ان پروسیس پروڈکٹس ہیں تو یہ تین طرح کی انوینٹری ہو سکتی ہیں لیکن ہم جو یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں وہ فنش گڈس کی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد انوینٹری کی کچھ کاسٹ ہوتی ہیں چار کاسٹ میں نے بتائی تھی پہلی چیز جو میں نے بتایا وہ آئٹم کاسٹ ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آرڈرنگ کاسٹ ہے ونس اگین آئی ریپیٹ کہ the first item is the item cost یعنی کہ اس کی جو کاسٹ ہے جو آپ نے پرچیز کی ہے کہیں سے آپ نے ایکوائر کی ہے یا دوسرے لفظوں میں جو آپ نے پروڈیوس کی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آرڈرنگ کاسٹ کہ یہ جب آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ فیکس بیچتے ہیں آپ ٹیلیکس بیچتے ہیں آپ بس میں منگاتے ہیں آپ ٹرک میں منگاتے ہیں آپ ہوائی جہاز میں منگاتے ہیں تو یہ ایک آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ یہ نمبر تھری ہے ہولڈنگ کاسٹ سے مراد کی ہے کہ کسی چیز کو آپ نے منگایا منگانے کے بعد اپنے اسٹور میں رکھا تو اس کی کاسٹ پڑے گی کس چیز کی کاسٹ پڑے گی مثال کے طور سے کہ آپ کرایہ دیتے ہیں آپ رینٹل دیتے ہیں اس کے بعد یوٹیلیٹیز کے بل دیتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ہولڈنگ کاسٹ ہے پھر لاسٹلی جو کاسٹ ہے ہمارے پاس شارٹیج کاسٹ ہے اس کاسٹ کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ آج سارے کا سارا جو کچھ کریں گے وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو شارٹیج کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک دکان ہے کوئی آپ کے پاس فیکٹری ہے یا آپ کے پاس ایک پروڈکشن لائن ہے تو آپ چیزیں کیا کر رہے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں آگے بھیج بھیج رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کی چیزیں پاپولر ہوتی ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد آپ کا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں ہم آگے نہیں بیچ سکتے لیکن وہ گاہک آتا ہے بڑی دور سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ میرے پیسے رکھ لیں جس میں چیزیں آئیں تو آپ کے پاس آپ میرے پاس گھر پہ بھیج دیجیے گا آپ بڑے انسسٹ کرتے ہیں بڑا اسٹار کرتے ہیں کہ نہیں جی میں نے پیسے نہیں لینے آپ کے آپ اپنے پاس پیسے رکھیں آپ پھر آئیے گا لیکن کچھ دکاندار اچھے ہوتے ہیں کچھ فیکٹریز اور کچھ یہ جو انوینٹری ہولڈرس ہیں یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے رکھ لیتے ہیں اور پیسے رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ چیز آئے گی میں آپ کے گھر پہ ڈلیور کروا دوں گا کیوں کیونکہ آپ اس کسٹمر کو لوز کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹیج الاؤ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑی ایک دکان ہے یا آپ کا ایک اسٹور ہے تو آپ اپنے سیلس مین کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو چیزیں وہی وہ بیچنی ہے آپ نے دوسرے آرڈرس نہیں بک کرنے ہیں ٹھیک ہے نا آرڈرس نہیں بک کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں ان کو بیچنا نہیں شروع کرنا یعنی کہ آپ فیوچر میں نہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے شارٹیج کاسٹ بھی ہوتی ہے یہ کاسٹ اس وقت پے کرنی پڑتی ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ جو شارٹیج کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے آپ کا جو کسٹمر ہے آپ اس کو لوز کر سکتے ہیں اس کی ال آ سکتی ہے یعنی کہ وہ آپ سے تھوڑا سا ناراض ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا گڈ ول لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز پیسے دے جائیں میں آپ کے گھر پہ ڈلیور کروا دوں گا یا کوئی اور آپ اس کو بینیفٹ دیتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ بھی میرے پاس میری ٹی وی کی دکان ہے تو یہ جو آپ جس طرح کا ٹی وی آپ مانگ رہے ہیں وہ تو ٹی وی اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ یہ میرا ایک ٹی وی لے جائیں اس کو آپ استعمال کریں وہ ہو سکتا ہے ٹی وی خراب کر دے اس کے ریپیئر کی کاسٹ پڑے گی یا ٹی وی لے جانے کی کاسٹ ہوگی ٹی وی کے لانے کی کاسٹ ہوگی اسی طریقے سے اور بہت سارے آپ آئٹمس لے سکتے ہیں جس کے اندر شارٹیج کاسٹ کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو شارٹیج کاسٹ یہ وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز اسٹاک میں نہ ہو آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو آپ کیا کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایڈوانس آرڈر بک کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے چیزیں بعد میں سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو چاروں کاسٹ ہیں ان کو ہم نے ڈیفائن کیا میتھمیٹیکلی سی ون جو ہے نا ہمارے پاس cost of the individual item ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ہم سی ون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو جب بھی سی اور آپ کے پاس سبسکرپٹ میں ون لکھا ہوا ہو یعنی سی ون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئٹم کاسٹ ہے اس کے بعد سی ٹو جو ہے آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے آرڈرنگ کاسٹ یعنی کہ وہ کاسٹ جو کہ آپ کوئی آرڈر پلیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو that is C two C two is ordering cost and C three is the holding cost and C four is the shortage cost تو یہ چاروں ہم استعمال کریں گے invariably C one C two C three C four ٹھیک ہے تو یہ جناب یاد رکھیے گا کہ انوینٹری کاسٹ چار طرح کی ہوتی ہیں C one C two C three C four item cost ordering cost holding cost and lastly shortage cost اب اس کے یونٹس ہیں یونٹس دیکھ لیجیے گا آئٹم کاسٹ جو ہوتا ہے C one is in rupees per item ہے ordering cost C two per order ہے ہولڈنگ کاسٹ جو آپ کے پاس سی ون ہے this is rupees per item per unit time and lastly the shortage cost once again is the rupees per item per unit time تو یونٹس ذرا امپورٹنٹ ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ تھی وہ منتھلی تھی یا اینول تھی اس کو ہم نے چینج کیا تھا اور اس کے بعد سالو کیا تھا تو سارے یونٹس ایک طرح کی ہونی چاہیے یہ حساب کا قاعدہ ہے یہ میتھمیٹکس کا قاعدہ ہے یہ ارتھمیٹک کا بھی اسی طرح سے قاعدہ ہے ہم نے کچھ ماڈلس بنانے ہیں انوینٹری ماڈلس پڑھنے ہیں لاسٹ ٹائم ایک انوینٹری ماڈل آپ کو بتایا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ای او کیو ماڈلس یعنی کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کون سا ماڈل وہ ماڈل جس کے اندر آپ نے اکنامک آرڈر کوانٹٹی معلوم کرنی ہے یعنی کہ کتنا آپ اسٹاک کے لیے آرڈر کریں آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ آرڈر کرتے ہیں کہ جی ایک ٹرک بھیج دیں کسی ایکس آئٹم کا اب جب وہ آئٹم آ جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں باہر رکھتے ہیں جب باہر رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کیا اس کو ایکسپوز کیا ٹو دا نیچرل ہیزرس رات کو بارش ہو گئی وہ چیز خراب ہو گئی جب وہ چیز خراب ہو گئی تو آپ کو کاسٹ پڑ گئی نا ایڈیشنل کاسٹ جب کہ آپ نے ٹرک اس لیے منگایا تھا کہ اگر ٹرک منگاتے ہیں پورا فل لوڈ تو اس کے اندر آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے سستا مل رہا ہوتا ہے تو آپ نے آئٹم کاسٹ کو سیو کرنے کے لیے کیا کیا زیادہ منگایا لیکن جب زیادہ منگایا تو باہر رکھنا پڑا باہر رکھنا پڑا تو رات کو بارش آ گئی تو ساری چیزیں خراب ہو گئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کتنا منگائیں تاکہ ہماری ساری نیڈ جو ہیں سیٹسفائی ہو جائے اور کب کب منگائیں اب آپ نے ٹرک ضروری نہیں کہ منگا لیں آپ چھوٹی پک اپ منگا سکتے ہیں فل لوڈ پھر اس کے بعد دوسری منگا سکتے ہیں تیسری منگا سکتے ہیں تو یہاں پر ساری ایکسرسائز جو ہوگی یا جو ہوئی ہے یا ہوگی اس کے اندر کیا بات چیت کریں گے کہ کتنا آرڈر کریں کب آرڈر کریں when to order and how how much to order ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں یعنی کوانٹٹی اور ٹائم کی ہم بات چیت کریں گے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انوینٹری ماڈل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہوتا ہے ایک پرابلمسٹک ماڈل ہوتا ہے ڈیٹرمنسٹک ماڈلس او آر کے اندر بہت استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹ جہاں پہ سرٹن اور شیورٹی کے ساتھ ہم کوئی چیز بات چیت کر سکتے ہیں لیکن پرابلمسٹک وہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی چیز شیور نہیں ہوتی ہے تو آپ چانس کے اوپر آپ ویریشن کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو قدرت نے کرنا ہوگا اس طریقے سے ہو جائے گا نیچرل پروسیس کے تحت جہاں پر آپ کو پہلے انفارمیشن نہیں ہے جہاں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایسٹیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ کتنی فصل ہوگی کاٹن کی اور اس کے حساب سے آپ نے پورا اپنا یہ جو انوینٹری سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی وائرس آ جائے یا خدا نہ خواستہ فصل خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس یہ سارے جتنی جتنی پلاننگ ہے یا جو آپ نے فور کاسٹ کی تھی وہ ساری غلط ہو جاتی ہیں اس صورت میں ہم پرابلٹی کی مدد لیتے ہیں ہم یہ جو اسٹیٹسٹکس کی ٹیکنیکس ہیں اس کو اس پہ رلائی کرتے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے زیادہ تر انوینٹری کے اندر ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہم پڑھ رہے ہیں اور پرابلمسٹک کی بات بعد میں کسی بات تھوڑی سی کریں گے کور کریں گے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اس کو دوبارہ سے ریوائز کر دیتے ہیں کوکلی کہ purchasing model with no shortage یہ کون سا ماڈل ہے جس کے اندر ہم پرچیز کر رہے ہیں یعنی کہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی پروڈکشن نہیں ہے ہمارے پاس فیکٹری نہیں ہے ہمارے پاس ایک اسٹور ہے اسٹاک ہے کمرہ ہے بہت بڑا ٹھیک ہے یہ گودام جسے کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے آپ کیا کر رہے ہیں چیزوں کو خرید رہے ہیں خریدنے کے بعد اس پہ کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ شارٹیجز نہیں کرنی ہے یعنی کہ جتنے آپ کے پاس چیزیں ہیں انہیں کو بیچنا ہے جب آپ کے پاس چیزیں نہیں ہو تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور آپ بیچنا نہیں شروع کریں گے پھر آرڈر پلیس کریں گے چیزیں آئیں گی چیزیں آنے کے بعد پھر بیچنا شروع کر دیں گے یا لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے تو یہ اس طرح کا بڑا سمپل سا ماڈل ہے جس کے اندر ہمارے پاس شارٹیجز الاؤ نہیں ہیں آپ نے شارٹیج کو بالکل یہاں پر انٹرٹین ہی نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اور ہمارے پاس کیا کیا ایگزمپشنس ہیں مثال کے طور سے اس ماڈل کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ڈیمانڈ جو ہے سرٹن ہے آپ بڑے لکی ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ موجود ہے جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلس کے اندر زیادہ تر ٹائم اور انرجی اور پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے لیے لیکن آپ خوش قسمت ہیں اس ماڈل کے لیے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کانسٹینٹ ہے کہ دس آئٹم روزانہ بک جائیں گے دس آئٹم کی ریکوائرمنٹ یہاں سے نکل جائیں گے اسٹاک کے اندر سے دوسری چیز یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ آپ کی انسٹنٹ ہے یعنی آپ اسی وقت جس وقت آپ کو ضرورت ہے اسی وقت آپ آرڈر پلیس کریں آپ کے پاس چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد شارٹیجز آپ کو نہیں الاؤ ہے شارٹیجز الاؤ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سی فور آپ کے پاس زیرو ہے یعنی کہ you you will not entertain any shortage آپ نے کیا کرنا ہے آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا جس وقت تک کہ آپ کے پاس اسٹاک نہ ہو آپ نے جس وقت تک آپ ڈلیوری نہیں کر سکتے تو آپ نے اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اس آرڈر کو یعنی وہ پیسے نہیں رکھ لینے کیونکہ یہ پیسے آپ کے اوپر لائبلٹی بن جائے گی تو ہمارے پاس سی فور زیرو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹلی یہ جو ہمارے پاس C one C two C three ہے یہ کانسٹنٹ ہے یعنی کہ آرڈرنگ کاسٹ بھی کانسٹینٹ ہے اور آپ کے پاس آئٹم کاسٹ بھی کانسٹینٹ ہولڈنگ کاسٹ بھی کانسٹینٹ ہے تو C one C two C three are the کے فنکشن دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے ماڈل ڈیولپ کیا تھا اینالائز کرتے ہیں تو وہی یہاں پر دو آپ کے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں دو دو پرس یہ ہیں کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ از انسٹنٹینئس اس کے بعد دوسرے جو دو ایگزمپشن وہ یہ کہ C one C two C three they are constant and C four is zero یہ ہمارے پاس لاسٹ ٹائم ماڈل تھا ماڈل کیسا تھا کہ جس کے آپ کے پاس ایک اسٹاک ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی جا کے ختم ہو جائے گا جب ختم ہو جائے گا آپ نے فون اٹھانا ہے آرڈر پلیس کرنا ہے فوراً آپ کو چیز مل جائے گی اور آپ کا جو اسٹاک ہے وہ میکسیمم لیول پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے کوانٹٹی معلوم کرنی ہے یہ جو گراف ڈرا کیا گیا ہے یہ کس کا ڈرا گراف ہے یہ ٹائم اینڈ کوانٹٹی کے درمیان ڈرا کیا گیا ہے ٹائم آپ کا ایکس ایکسس پہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور کوانٹٹی ہماری وائی ایکسس پہ جس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس ایک گراف بنا یہ میں نے جس سے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ سو ٹوتھ یاری کی طرح کا ایک گراف بنا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک میکسیمم اسٹاک ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر میکسیمم ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے سب سے سمپل اور ایزی ماڈل یہاں پر یہی تھا اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ہمارے پاس کیا چیز آئی تھی کہ کیو اسٹار یعنی آپٹیمل کوانٹٹی ہمارے پاس آئی تھی two C two D divide by C three under root Q star یعنی آپٹیمم کوانٹٹی جو آپ پلیس کر سکتے ہیں جو کرنی چاہیے وہ آپ کے پاس اس فارمولے سے آتی ہے وہ فارمولا کیا ہے under root of two C two D divide by C three کیا چیز ہے سی ٹو آپ کے پاس وہی آرڈرنگ کاسٹ ہے C three is the holding cost اور D is the demand demand per year پھر دوسری چیز ہم نے کیلکولیٹ کی تھی ٹی اسٹار یعنی ٹائم کتنی دیر کے بعد ہم آرڈر پلیس کریں تو آپ کوانٹٹی جتنی آپ کے پاس آپ نے اوپر کیلکولیٹ کی ہے Q star divide by D یعنی جتنی ڈیمانڈ ہے اسے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو ٹی اسٹار آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا کیو اسٹار بائی ڈی پھر ایک چیز اور ہم نے کیلکولیٹ کی تھی کہ نمبر آف آرڈرس کتنے کرنے ہیں کہ اگر آپ نے سال میں دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ آرڈر پلیس کرنے ہیں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ تو یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں N star is equal to D by Q star یعنی این اسٹار اور ٹی اسٹار ایک دوسرے کے ریورس ہے اگر ٹی اسٹار کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون اوور این اسٹار ہے N star star is to one over T ہے جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے فریکوینسی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز وہی چیز ہے جو کہ وہاں پہ فریکوینسی کی بات کی تھی ہم نے یعنی T star star star star is is equal equal to to Q Q by by D D and N تو یہ تین چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کی تھی اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ demand per year is D which remains یعنی ڈیمانڈ ہمارے پاس یہاں پہ کانسٹنٹ ہے یعنی کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ ہے جتنی بھی ڈیمانڈ ہے but the unit is demand per year کی بات چیت ہم کر رہے ہیں تو یہ چار چیزیں ہمارے پاس Q star T star N star and D ہمارے پاس ہے C three C C two ہے تھری اور سی ٹو آپ کو پتا ہے کہ سی ٹو جو ہے نا آرڈرنگ کاسٹ ہے C three is the holding cost یہاں تک اگر کوئی چیز کوئی ڈاؤٹ کوئی پریشانی ہے تو پوچھ لے اگر نہیں ہے تو آپ کیا کریں ای میل بھیجیں اپنے ٹویٹر سے بھی پوچھیں مجھ سے بھی پوچھیں آگے چلیں جناب اب ہمارے پاس نیکسٹ ماڈل ہے ماڈل نمبر ٹو ہم نے ماڈل نمبر ون مکمل کر لیا تھا تو ماڈل نمبر ٹو ہمارے پاس ہے پرچیزنگ ماڈل وتھ شارٹیجز اب کیا کر رہے ہیں ہم شارٹیجز کو الاؤ کر رہے ہیں تو now we are having the second model model number two which is purchasing model with shortages اس کو جناب اسٹڈی کر لیتے ہیں یہ کیا ہے پہلے اس ٹاپک کو دیکھ لیں پھر اس ٹاپک کے بعد میتھمیٹکس کی طرف جاتے ہیں او کی طرف جاتے ہیں تو یہ پرچیزنگ ماڈل ہے یعنی آپ نے وہ ماڈل بنانا ہے کہ کتنا آپ پرچیز کریں کس وقت پرچیز کریں کتنی کوانٹٹی میں پرچیز کریں ٹھیک ہے یعنی پرچیز ہے آپ نے پروڈکشن نہیں کرنی ہے آپ نے مینوفیکچرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے بیٹھنا ہے آپ دکان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوری مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے صرف پرچیز کرنی ہے آپ کی کپڑے کی دکان ہو سکتی ہے آپ کی کسی اور چیز کی دکان ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرچیز کرنا ہے لیکن پرچیز کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جی شارٹیج بھی آپ کو الاؤ ہے اس کو پھر انالائز کرتے ہیں نا we have got second model in this model shortage allow ہے یعنی کہ آپ آرڈر بک کر سکتے ہیں ایڈوانس میں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹاک بھی نہیں ہے تو بھی آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے جی پیسے چھوڑ جاؤ کون ہے سعید صاحب پیسے چھوڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد فرید صاحب آئے وہ بھی پیسے چھوڑ گئے پھر مقیم صاحب آئے وہ بھی پیسے چھوڑ گئے پھر نوید صاحب آئے وہ بھی پیسے چھوڑ گئے اب آپ کیا کر رہے ہیں سب کے آرڈرس بک کر رہے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے جیسی آپ کے پاس چیزیں آئیں گی ان کو آپ نے سپلائی شروع کر دینی ہے اب ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک آئٹم کی ایک آئٹم کوئی سا بھی ہوگا یہ نہیں کہ آپ بڑے آئٹمس کی بات کر رہے ہیں ابھی جو ماڈل بنا رہے ہیں صرف ایک آئٹم کی بات کر رہے ہیں ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات چیت کر رہے ہیں پرچیزنگ ماڈل کی بات چیت کر رہے ہیں اور شارٹیجز الاؤ کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا بڑی سوچ کے سمجھ کے آپ نے شارٹیج کو الاؤ کیا ہے آپ نے چار آدمیوں کے آرڈر بک کر لیے ٹھیک ہے نا یعنی چار آئٹم آپ نے دینے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا چاروں آدمیوں کے سعید ہے فرید ہے مقیم ہے اور نوید ہے ان چاروں کو آپ نے چیزیں پرووائڈ کرنی ہے آپ کے پاس آئٹم آئے آپ نے دس آئٹم کا آرڈر کیا تھا دس آئے تو چار تو ان کو دے دیے اب آپ کے پاس کتنے بج گئے صرف چھ بج گئے نا تو یعنی آج آپ کے پاس حالانکہ نیا اسٹاک آیا ہے آپ کے پاس دس پورے نہیں ہوں گے آپ کے پاس صرف چھ کیونکہ چار تو آپ نے دینے نا کسی کو وعدہ کر لیا اسے پیسے لے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ سپلائر یا آپ کا جو کام کرنے والا ورکر ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ بھیج چکا ہو تو آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس اسٹاک کے اندر صرف چھ آئٹم موجود ہوں گے ٹھیک بات ہے نا تو یہ ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے تو اب آپ نے جو کچھ بیچنا ہے وہ چھ آئٹم بیچنے ہیں کیونکہ چار آئٹم تو پہلے ہی بیچ چکے ہیں یہ شارٹیج کی بات ہوتی ہے کہ جس وقت آپ پہلے ہی کچھ آرڈر وغیرہ بک کر لیتے ہیں یا انشور کر لیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں بک جائیں گی یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر بہت جگہ پر ہوتا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ بازار میں جائیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں اویلیبل ہوتی ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیسے چھوڑ کے آتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیزیں بک کر کے آتے ہیں کہ آپ کو بعد میں ملے گی مثال کے طور سے کہ ایک زمانے میں ملک کے اندر یہ کار ہے نا جس پہ آپ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو یہ کیا کر رہی تھی فیکٹریز یا جو انڈسٹری ہے وہ کیا کرتے تھے کہ آرڈر بک کرتے تھے کہ جی آپ آرڈر بک کر لیں اور آپ کو ہم چھ مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد یہ چیز سپلائی کر دیں گے تو اب ان کے پاس پیچھے کیو لگ جاتی ہے پورے ابھی آرڈر انہوں نے میٹ کرنا ہے اور آپ کو پھر ڈیٹ دیتے ہیں مثال کے طور سے آپ فروری میں گئے آپ کو کہا کہ اگست کی ڈیٹ ملے گی آپ مارچ میں گئے تو آپ کو کہا سپٹمبر میں آپ کو ڈلیوری ملے گی اینڈ سو آن سو فور تو یہ کیا چیز ہے یہ ایگزامپلس ہیں شارٹیجز کی دیکھتے ہیں ہمارا ماڈل کیا ہے اس ماڈل کے اندر ہمارے پاس یہ ہے in this model shortages are allowed and consequently the shortage cost is incurred let the shortages be denoted by S for every cycle and shortage cost by C four per item per unit time this model is illustrated in the figure now پہلے فگر دکھانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ جو میں نے چیز یہاں پہ لکھی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر اس ماڈل کے اندر ہم نے شارٹیجز کو الاؤ کیا گیا ہے جب شارٹیجز کو الاؤ کیا ہے تو کانسیکوینٹلی ایک شارٹیج کاسٹ بھی آئے گی جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ نے آرڈر بک کیا ہے تو آپ نے یہ چیزیں آپ کے پاس جب آئی تو آپ نے گھر پہ پہنچوانی ہوگی نا ڈلیوری کرنی ہوگی تو یہ کاسٹ ایک اس کے اندر موجود ہے لاسٹ ماڈل میں یعنی ماڈل نمبر ون میں ہم نے سی فور زیرو لیا تھا یہاں پہ سی فور موجود ہوگا ہم اس کو سپوز کرتے ہیں کہ شارٹیج کاسٹ جو ہمارے پاس سی فور ہے ٹھیک ہے نا یعنی ہر سائیکل کے اندر ایک دفعہ آپ نے آرڈر کیا آرڈر کرنے کے بعد جب آرڈر آیا تو آپ نے پہلے شارٹیجز کو مکمل کیا اور اس کے بعد پھر چیزیں بیچی پھر دوسرا سائیکل شروع ہوا تیسرا سائیکل شروع ہوا لاسٹ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سائیکل ہوتا ہے نا کہ یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اسٹارٹ کرنے کے بعد ختم ہوا ختم ہونے کے بعد پھر ایک دم اسٹاک پورا وہیں تک پہنچ گیا یہ جو چیز ہے جہاں سے اسٹاک اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اور جہاں پہ زیرو ہو جاتا ہے اور پھر آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ پورا فل اسٹاک آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں complete cycle the same thing is here یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم اینالائز کریں گے تو یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس شارٹیجز ہے اس کی کاسٹ ہے اس کاسٹ کو ہم سی فور لکھیں گے اور دوسری جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی یہاں دیکھتے ہیں اور ایس جو ہے نا وہ ہم یہاں ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ کتنی آپ کے پاس شارٹیج ہے یعنی کہ تین آرڈر بک کیے ہیں چار کیے ہیں پانچ کیے ہیں میں نے ایگزامپل میں بتایا تھا جو آپ کو کہ چار لوگ آپ نے ان کو چیزیں دینی ہے تو ان کو کیا کہیں گے یہ جو فور ہے S will be equal to four تو یہ ایس ڈینوٹ کیا جائے گا شارٹیج کو اور shortage will be represented by this alphabet S اب یہ ذرا غور سے دیکھنے والی باتیں ہیں اس کو انالائز کریں گے یہ آپ کے پاس جو فگر آ رہی ہے اس کو دھیرے دھیرے دیکھتے جائیے گا یہ میں نے وہی سمپل سے آپ کے پاس کیا چیز ہے ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ہے X axes horizontal axis Y axis vertical axis اب یہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس پروسیس کیا ہے آپ کے پاس پروسیس یہ ہے کہ اسٹاک آپ کے پاس موجود ہے خوب اسٹاک موجود ہے آپ نے دھیرے دھیرے بیچنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ سیلنگ ماڈل ہے جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں پرچیزنگ ماڈل ہے جس میں چیزیں دینی ہیں خرید کے اور آگے پاس آن کرنی ہے اب اس کو غور سے دیکھیے تو کیا کیا میکسیمم اسٹاک سے دھیرے دھیرے دھیرے نیچے آئے اسٹاک زیرو ہو گیا زیرو کے بعد پھر آپ نے کیا کیا ایڈوانس بکنگ شروع کر دی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے تو ایڈوانس بکنگ کی اور نیچے تک آپ کے پاس ہی آ گیا جب یہ ایکس ایکسس سے نیچے ہے تو آپ کے پاس نیگیٹو بیلنس آ گیا اس سے پہلے ایکس ایکسس سے اوپر جتنا ہے وہ بیلنس ہے وہ آپ کے پاس اسٹاک میں موجود ہے نیگیٹو بیلنس یہ ہے آپ کے پاس لائبلٹی بن گئی ہے آپ آپ کے کے پاس پاس برڈن آ گیا گیا ادھار ہو ہے ہے دوسرے لفظوں میں ٹھیک یہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ یہ نیچے تک آ گیا دین آپ نے آرڈر پلیس کیا امیڈیٹلی آرڈر پلیس کیا اور فوراً اسٹاک وہیں تک پہنچ گیا لیکن جب اسٹاک وہاں تک پہنچ گیا تو پہلے تو چیز کیا چیز ہے آپ کے پاس وہ چیزیں جو آپ نے پہلے بیچ بیچ دی ہیں آلریڈی جو شارٹیجز آپ نے بک کر لی ہیں جو آرڈر بک کر لی ہیں اس کو آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس اسٹاک ہو جائے یہ آپ نے کیا کیا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک آپ پہنچ گئے یہ اتنے آئٹم آپ نے کیا کیے تھے آرڈر کیے تھے اس آرڈر میں کچھ آپ نے جو ادھار تھا وہ بھی ختم کر دیا اب آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اسٹاک میں انوینٹری میں چیزیں موجود ہیں آپ کی دکان دوبارہ سے چلنی شروع ہو گئی اگر آپ پہلے سے آرڈر بک کر رہے ہوتے تو آپ کی دکان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ایک نگیٹو امپیکٹ پڑے دکان میں کوئی چیز نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یار ایسا کرو یہ پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو ہم کسی اور دکان سے لے لیں تو یہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن خیر یو ور لکی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جس وقت اسٹاک وہاں تک پہنچ گیا آپ نے آرڈر پلیس کیا آگے پہنچ گئے then once again same process starts کیا کیا آپ نے پھر دینا شروع کر دیا بیچنا شروع کر دیا سپلائی کرنا شروع کر دیا آپ کے پاس پھر وہی صورت حال بن گئی اور صورت حال الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آپ نے پھر شارٹیجز بک کر لی اور آرڈر چار چیزوں کے پھر آپ نے دوبارہ سے بک کر لیے دین اگین آرڈر پلیس کیا فوراً چیزیں آ گئیں آپ بڑے خوش ہو گئے اور کہاں تک پہنچ گیا آپ کے پاس کچھ اسٹاک ہو گیا آپ کی دکان بھر گئی آپ کا اسٹور بھرا بھرا سا نظر آنے لگ گیا اینڈ سو سو آن فورتھ اسی طریقے سے یہ اب آپ کا ماڈل چلتا رہے گا آپ کی دکان چلتی رہے گی کیونکہ یہی ماڈل آپ نے اپنے لیے چوز کیا تھا کون سا ماڈل چوز کیا تھا جس کے اندر آپ نے پہلے اسٹاک ہوتا ہے آپ دھیرے دھیرے بیچتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کچھ تھوڑا سا آرڈر بک کرتے ہیں پھر آرڈر پلیس کرتے ہیں آرڈر پلیس کرنے کے بعد لوگوں کی چیزیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چیزیں بیچتے رہتے ہیں ultimately you end up with this sort of model یہ بھی ایک آسان سمپل سا ماڈل ہوگا اب اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں بیسیکلی ہم نے کیا معلوم کرنا ہے کہ کوانٹٹی معلوم کرنی ہے کہ کتنا ہم آرڈر پلیس کریں یہ جو اتنا ایک لائن آ رہی ہے نا یہ ہم نے دیکھنے کی دیکھیں گے اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ کتنے کوانٹٹی ہونی چاہیے یعنی we will have to find the value of Q اور دوسرے لفظوں میں کب کب معلوم کریں گے کتنی دیر کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے اور پھر سال میں کتنے آپ آرڈر پلیس کریں گے یعنی وہی چیز ہے کیو ٹی اور این معلوم کرنا ہے یہاں پہ اور الٹیمیٹلی ٹوٹل کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے یہ ذرا غور سے دیکھتے جائیے گا آپ کے پاس چیزیں آئیں کیا چیز ہے آپ کے پاس الاگ ایکس یہ آپ کا وہی ماڈل کیسے جو اوپر میکسیمم جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے زیرو ہوتا ہے مائنس پہ جاتا ہے and then it comes back into the positive also اب یہاں دیکھیں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک تو آپ کے پاس وہی گراف ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ایم لکھا ہوا ہے اور کیو لکھا ہوا ہے کیو تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے کوانٹٹی بتانے ہے کہ ٹوٹل کوانٹٹی کتنی آرڈر کریں یعنی نیچے سے لے کے ٹاپ سے بالکل نیچے کے ٹپ سے لے کے اوپر تک کتنا ہم آرڈر کریں یعنی کتنی کوانٹٹی کتنا اس کے پاس نمبر ہونے چاہیے پانچ ہے چھ ہے دس ہے پچاس ہے دو ہزار ہے کتنے آئٹمس کو ہم آرڈر کریں دوسری چیز یہ ایکس ایکس سے لے کے اوپر تک ایک چیز لکھیے آئی ایم آئی ریپرزینٹ کرتا ہے انوینٹری کو اور نیچے جس کے لکھا ہوا ہے ایم سفکس کے ساتھ آئی ایم کا مطلب میکسیمم انوینٹری تو ان دو چیزوں کو سمجھ لیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں مطلب کیوں کیا چیز ہے کیوں تو آپ کے پاس وہ چیز ہے کہ جتنا آپ آرڈر پلیس کریں گے یعنی ٹرک پہ جو چیز آئے گی جو آپ کے پاس سپلائی جو چیز آ رہی ہے وہ کیو کے برابر ہے اب جو آپ نے پہلے ادھار لیا ہوا ہے وہ اس میں سے مائنس کریں گے تو اب جو باقی بچ جائے گا وہ آپ کے پاس آئی ایم ہے یا میکسیمم انوینٹری آپ کے پاس کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹاپ کا پوائنٹ جو ہے کہ آپ کے پاس کتنے آئٹم ہو سکتے ہیں this is I M one thing is Q the second thing is I M تو یہ دو چیزیں ہم نے یہاں پر انٹروڈیوس کر دی ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تین طرح کے ٹی لکھے ہوئے ایک ہے ٹی ون ایک ہے ٹی ایک ہے ٹی ٹو ٹی ون تو وہ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ بیچ رہے ہیں نا وہ دن ہے تین دن ہو سکتے ہیں چار دن پانچ دن سات دن یعنی وہ دن بیچ رہے ہیں جس وقت آپ چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اسٹاک میں سے اٹھائی پھر دے دی پھر اسٹاک میں سے اٹھائی پھر دے دی اس کو ہم نے کیا لکھا ہے اس کو ٹی ون پھر دوسرا ٹائم وہ ہے جس کے اندر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں آپ آرڈر بک کر رہے ہیں یعنی جس زمانے میں آپ کے پاس شارٹیج ہے آپ نے ایک آرڈر بک کر دیا پھر دوسرا کر لیا پھر تیسرا کر لیا تو یہ وہ دن ہے آپ پتہ نہیں تین دن تک یہی کام کرتے ہیں یا چار دن تک کام کرتے ہیں تو اس کو ٹائم کو ہم نے ٹی ٹو کا ہے تو دو ٹائمس ہیں T one when you have got the inventory and you are selling it T two is the time when you do not have the inventory you have the shortages and you are booking the orders یہ آپ کے پاس ٹائم ہو گیا ٹی ون ٹائم ہے ایک ٹی ٹو ٹائم ہے اور اس ٹوٹل ٹائم کو جو کہ shortage time and plus the inventory time آپ کے پاس جو ہے ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ٹائم ٹی آ جاتا ہے یہ میں نے لکھا ہے T is equal to T one plus T two جناب اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ پھر ہم نے کیا چیز کی ہے اس کے اندر ہم نے ایک چیز بتائی ہے I M which is a maximum inventory which you are holding کسی وقت بھی آپ کے پاس اس سے زیادہ اسٹاک نہیں ہوگا کسی وقت بھی اس سے زیادہ انوینٹری نہیں ہوگی کیوں کیا چیز ہے یہ میکسیمم نمبر آف آئٹم جو کہ آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں اس کے بعد ٹی ون ٹائم وہ ہے جس وقت آپ چیزیں بیچ رہے ہیں اور ٹی ٹو وہ ٹائم ہے جس کے اندر آپ چیزوں کا آرڈر بک کر رہے ہیں ابھی ٹائم دنوں میں ہو سکتا ہے یہ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے مہینوں میں ہو سکتا ہے سالوں میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ٹائم ہے ٹائم کی یونٹ ہے لیکن T is equal to T one plus T two that is the time T is equal to to T T one plus I M is the maximum inventory and Q is the quantity which you have to order جناب آگے چلتے ہیں اس کو فردر اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایس وہ آئٹم ہیں یعنی ایس وہ یونٹس ہیں جس جو آپ کے پاس شارٹیج ہے جتنے آرڈر بک کیے تھے جیسے میں نے بھی بتایا تھا نا کہ چار آپ نے آرڈر بک کر لیے لوگوں کے لیکن یہ وہی چار اس کو ایس سے ہم نے ڈینوٹ کیا ہے یہ بھی میں نے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی بتایا تھا ایس کے برابر تو اگر یہاں سے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آئی ایم کے اندر اگر ایس ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیو آ جائے گا یا کیو میں سے ایس مائنس کر دیں تو آپ کے پاس آئی ایم آ جائے گا یعنی میکسیمم انوینٹری کیا ہوگی کہ جو آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں اور جتنا آرڈر آپ نے بک کیا ہوا ہے اس میں سپریٹ کر دینا Q minus S will give you I M ٹھیک بات ہے نا یہاں پہ کچھ چیزیں آ گئی کیا چیزیں آ گئی ایک چیز کیو آ گئی ایک چیز آئی ایم ایک چیز ایس ایک ٹی ون ایک ٹی ٹو ایک ٹی تو یہ چھ پیرامیٹرز ہیں اس کے بیس پہ ہم نے ماڈل کو ڈرائیو کرنا ہے ماڈل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی ہے T is equal to T one plus T two Q plus S is equal to I M I M is the maximum inventory Q is the the quantity which we have to order S shortages which we have already booked اب اس فگر کو انالائز کرتے ہیں اس فگر نے کیا بتایا figure shows that the back ordering is possible back ordering کا مطلب ہے کہ آپ نے شارٹیجز الاؤ کی ہے once an order is received any shortage can be made up as the items are received consequently shortage cost are due to being short of stock for a period of time تو جو میں نے ساری باتیں کہی ہیں جو تقریر کی ہیں جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اس پیراگراف کے اندر ان تین سینٹینسز کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو آرگنائز کرتے ہیں کہ آپ نے شارٹیجز کو الاؤ کیا آرڈرس کو بک کیا اور بعد میں اس کی کاسٹ ہم نے پے کی کاسٹ جو ہمارے پاس سیو ہو رہے ہے اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ پورے اس پروسیس کے اندر ہمارا کتنا پیسہ خرچ ہوا کتنا پیسہ بلاک ہوا اور وہ ہم کیا اس پیسے کو کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یعنی بیسیکلی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیپٹل کاسٹ کتنی ہوگی آپ کو کتنا پیسہ چاہیے ہوگا تاکہ آپ کا بزنس جو ہے چلتا رہے آپ آرڈر پلیس کریں گے اس کے لیے پیسہ دیں گے آرڈر پلیس کریں گے اس کی کاسٹ پے کریں گے آئٹمس کی کاسٹ پے کریں گے پھر اس کے بعد انوینٹری کا جہاں رکھتے ہیں اسٹور کی یا گودام کی پرائس وہاں اس کا رینٹ پے کریں گے وغیرہ وغیرہ تو ان سب کو انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اور ہمارے اس کاسٹ کو کس طرح سے منیمائز کریں گے لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا ہم نے ساری تینوں کاسٹ جو ہے آپ کے پاس item cost plus inventory cost plus holding cost کو ایڈ کیا تھا پر یونٹ ٹائم معلوم کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا اس کا آپٹیمم ویلو معلوم کرنے کی کوشش کی تھی آپٹیمم ویلو کیسے معلوم کی تھی D C by D Q معلوم کیا تھا اس کو ایکویٹ کیا تھا زیرو کے برابر اور جو ہم نے ڈفرینشیل کیلکولس کی مدد حاصل کی تھی اور وہاں سے کیو کی ویلو آئی تھی وہاں سے ٹی کی ویلو آئی تھی وہاں سے این کی ویلو آئی تھی یہ چیز یہاں پہ بھی کریں گے same process same procedure follow کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے چلیے گا دھیرے دھیرے the cost per period include four cost component تو ہمارے پاس اس پورے سائیکل کے اندر جو آپ کے پاس ہے چار طرح کی کاسٹ انوالوڈ ہیں پہلی چیز کیا ہے کاسٹ آئٹم کاسٹ ہوتی ہے یہ لکھا ہوا ہے میں نے ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ یعنی total cost per period period کیا مراد ہے یہاں سے اسٹارٹ کریں نیچے تک جائیں ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اور نیچے چلے جائیں and then once again you come back یہ ایک طرح کا جو پورا وی بن رہا ہے نا وی یہ اس پورے کو ہم سائیکل رہے ہیں یا ایک پیریڈ کر رہے ہیں تو total cost per period will be equal to cost کون کون سی item cost plus order cost plus holding cost plus shortage cost تو یہ چاروں جو کاسٹ ہیں ان کا سم جو ہے آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ آ جائے گا item cost ordering cost holding cost اور شارٹیج کاسٹ اب یہ چاروں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ ٹوٹل پیسہ کتنا پھنس گیا ہے آپ کا اور اس کو کس طریقے سے مینیمائز کرنے کی کوشش کریں تو پہلی چیز یہ آپ کے پاس آئٹم کاسٹ پر پیریڈ ٹھیک ہے نا آئٹم کاسٹ پر پیریڈ کہ ایک پیریڈ میں آپ نے اس پہ خریدنے پہ یا منگوانے پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے that will to item cost number of items per period آپ کیا کرتے ہیں پچاس چیزیں منگاتے ہیں ساٹھ چیزیں منگاتے ہیں اور ایک آئٹم کی اگر کاسٹ سی ون ہے اور کیو آپ نے آرڈر پلیس کیے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ کتنی ہو جائے گی وہ اکائی کے طریقہ اکائی کے قاعدے سے اکائی کے طریقہ کار سے سی ون انٹو کیو ٹھیک ہے سی ون کیا چیز ہے ایک چیز کی کاسٹ ہے اور کیو کوانٹٹی آپ نے منگا لی ہے تو سی ون انٹو کیو اگر ایک چیز کی کاسٹ چار روپے ہے اور پانچ چیزیں آپ منگائیں گے تو four into five to twenty ہو جائے گا تو یہ چیز یہاں لکھا ہے آپ نے سی ون انٹو کیو ٹھیک ہے جی تو آئٹم کاسٹ پر پیریڈ آپ کے پاس آ گیا نمبر ٹو پہ آرڈر کاسٹ پر پیریڈ یہ سی ٹو کانسٹنٹ ہے فکسڈ ہے کہ جو آپ نے ایک پیریڈ کے اندر آرڈر پلیس کیا اس کی کاسٹ آپ نے سی ٹو لکھ لی third is holding cost per period that is equal to average stock per period T one holding cost per unit per unit تو اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ نے ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی دو چیزیں تو آپ نے کیلکولیٹ کر لی ہے اب تھرڈ چیز جو ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اب ہولڈنگ کاسٹ کیا چیز ہے یہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کے پاس ایوریج آئٹم یا ایوریج اسٹاک کتنا ہوتا ہے ایوریج انوینٹری کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس میکسیمم جو ہوتی ہے نا وہ آئی ایم ہے اب اس کا ایوریج کیا ہوگا اس کا ہاف ہوگا آئی ایم بائی ٹو اگر آپ کے پاس دس آئٹم رکھ سکتے ہیں کسی بھی میکسیمم تو اس کا ایوریج کتنا ہوگا اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ten by two which is equal to five similarly this what we have done here I M divide by two will give you the average stock average inventory at any time ٹھیک ہے جی فورتھ جو ہمارے پاس ہے shortage cost per period will be equal to average shortages per period into time T two into shortage cost یہ کیا چیز ہے یہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کہ شارٹیج کاسٹ پر پیریڈ ہم معلوم کر رہے ہیں کہ ایک پیریڈ کے اندر کتنی شارٹیج کاسٹ ہے اسی طریقے سے ہم نے اوپر کیلکولیٹ کیا ہے ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ تو یہ ساری جو چیز بات چیت ہو رہی ہے کس چیز کے لیے ہو رہی ہے یہ پر پیریڈ کی بات چیت ہو رہی ہے یہ چاروں کاسٹ اس طرح سے کیلکولیٹ کر لیں گے پہلی کاسٹ سی ون کیو آ گئی ہے سیکنڈ کاسٹ آپ کے پاس سی ٹو آ گئی ہے دوسری دو کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اسکرین پر اب آئے گی ذرا اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا یہ جو میں نے ایک فگر لکھی ہے نا اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا میتھمیٹیکل جو ایکسپریشن لکھا ہوا ہے C three into Q minus S whole square divide by two D یہ آیا کہاں سے یہ میں نے جو بھی پہلے تھی نا آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سی تھری کو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹی سے ٹی کو ملٹیپلائی کرنا ہے پھر ایوریج جو آپ کے پاس انوینٹری ہے ٹھیک ہے ایوریج انوینٹری ہم نے کہا کیا بتایا تھا آپ کے پاس I M by two M average inventory I M divide by two کیونکہ وہ آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری ہے اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایوریج آ جاتی ہے اور آئی ایم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کے برابر ہوتی ہے کہ Q total minus the shortage Q minus S تو یہ آ گیا C three into Q minus S divide by two یعنی لکھنا چاہیے تھا مجھے C three into I M by two لیکن آئی ایم کی میں نے کیلکولیٹ کر لی ویلو تو آپ کے پاس کیا آ گیا C three multiplied by Q minus S divide by two into اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے ہولڈنگ کے ساتھ وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیو مائنس ایس اور آپ کے پاس ریٹ کیا ہے Q minus S divide by D جس جو ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس تو that will be equal to this one once again کہ آپ نے کیا کرنا ہے C three into I M by two into Q minus S divide by D تو that will be equal to C three into Q minus S whole square divide by two D تو یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ ٹوٹل آ گئی تو ہمارے پاس ہے ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ ہم جو کچھ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں پر پیریڈ کی بات کر رہے ہیں ٹوٹل کی بات نہیں کر رہے کہ ایک پیریڈ کے اندر اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم سیکنڈ کی بھی بات کر لیں گے تھرڈ کی بھی کر لیں گے اور ٹوٹل سے ملٹیپلائی کر لیں گے and that's how we will get تو ہمارے پاس کیا چیز تھی پہلے ہمارے پاس سی ون کیو آیا تھا کہ پہلی کاسٹ کاسٹ کاسٹ جو آپ کے کے پاس ہے آئٹم اس بعد number two two C ordering ہے تیسری جو چیز ہے ہولڈنگ کاسٹ آپ کے پاس کیا آ گئی that is equal to C three into Q minus S whole square divide by two D آگے چلتے ہیں ہمارے پاس لاسٹلی جو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنی ہے شارٹیج کاسٹ پر پیریڈ یعنی اس ایک پیریڈ میں آپ کے پاس شارٹیج کاسٹ کتنی پڑی آپ نے ایس آئٹم تو ضرور آرڈر بک کر لیے تھے شارٹیج الاؤ کی تھی لیکن ٹوٹل کاسٹ کتنی پڑی ہمارے پاس یہاں سے آ گیا C four into S square by two D یہ کہاں سے آ گیا کہ سی فور تو آپ کے پاس کاسٹ ہے نا شارٹیج کی جو آپ نے الاؤ کی ہے کانسٹنٹ فنکشن ہے C four multiplied by S by two آپ کے پاس ایک ایوریج شارٹیج پڑے گی یعنی کہ آپ کے پاس نیچے دیکھیں نا ایس ہے نا اس کا ایوریج کتنا ہوگا ایس بائی ٹو ہوگا multiplied by S by D once again this expression came from where c4 into s by 2 which is average shortage multiplied by s by t which is the requirement there اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں پھر سے دیکھ لیں اس کو ہمارے پاس کیا چیز ہے چار طرح کی کاسٹ ہے وہ چار طرح کی کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کر لی پہلی کاسٹ آپ کے پاس سی ون کیو آ گئی جس کو ہم نے آئٹم کاسٹ کہا تھا یعنی کہ ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس کسی بھی خاص پیریڈ کے اندر کتنی انوالو ہے کتنے پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو خریدنے کے لیے یعنی سی ون کیو اس کے بعد سی ٹو آپ کے پاس وہ کاسٹ ہے کہ جو کہ آپ پے کرتے ہیں کسی بھی انوینٹری کو آرڈر کرنے کے لیے یہ سی ٹو آ گئی پھر اس کے بعد تھرڈ کاسٹ جسے ہولڈنگ کاسٹ کہتے ہیں ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ آپ کے پاس کیا آ گئی تھی C three into Q minus S whole square divide by two D آ گئی تھی پھر اس کے بعد فورتھ کاسٹ جسے شارٹیج کاسٹ پر پیریڈ آپ کے پاس کیا آ گئی تھی that is C four into S square divide by two D ٹھیک ہے یہ چاروں کاسٹ آپ نے کیلکولیٹ کر لی الگ الگ پیسے پیمنٹ کر دیے لیکن جس وقت آپ اپنے واپس آئیں گے سیٹ کے پاس آئیں گے ایک نے تو یہ کاسٹ پے کی ہے دوسرے نے یہ کاسٹ پے کی ہے تیسرے نے یہ اور چوتھے نے تو لیکن ٹوٹل جو سیٹ کو جو کاسٹ پڑی ہے وہ سارے کا سم ہے یعنی کہ سب کا مجموعہ ہے سب کا ٹوٹل ہے یعنی کہ C one Q plus C two plus C three into Q minus S whole square divide by two D plus C four into S square divide by two D تو یہ چار مختلف کاسٹ تھی جو چاروں کاسٹ کو ہم نے ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل کاسٹ آ گئی ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا میں نے کیا کیا ہے پہلی کاسٹ کو دوسری کاسٹ کو تیسری کاسٹ کو چوتھی کاسٹ کو آپس میں ایڈ کر لیا ہے تو یہ میرے پاس آ گئی ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ ٹھیک ہے نا what to do how to proceed further ہم نے معلوم کرنا ہوگا کہ total cost per unit time کیا ہے یعنی جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے یہ تو پیریڈ ہے نا ایک پیریڈ تین دن کا ہو سکتا ہے سات دن کا ہو سکتا ہے دس دن کا ہو سکتا ہے یعنی ٹی جو ہے آپ کے پاس اب یہ ٹی آپ کے پاس ہے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو آپ نے اس انوینٹری کے لگائی پر یونٹ ٹائم کیا کریں گے ٹی سے ڈیوائڈ کر دیں گے جناب یہ آپ کے پاس آ گئی پہلے آپ نے سی ڈیش کیلکولیٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹائم کیا تھا نا سی ڈیش جس میں یہ چاروں کاسٹ کو ایڈ کر دیا C one Q plus C two plus C three into S into q minus s whole square divided by 2d plus c4 into s square divided by 2d یہ آپ کے پاس سی ڈیش ہے اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کر دیں T is equal to Q by D ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گا کون سا ایکسپریشن آ جائے گا ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن آ جائے گا جس میں سی کی ویلو ہوگی اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا ایکسپریشن ہوگا ان ٹرمز آف کیو اور ایس کیا چیز ہے کیو آپ نے کتنا آرڈر پلیس کرنا اور ایس کتنی آپ نے شارٹیج الاؤ کرنی ہے یا کتنا آپ نے بیک آرڈر بک کرنا ہے یا آرڈر آپ نے پہلے سے ایڈوانس میں بکنگ کر لینی ہے اس کو دوبارہ سے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان چاروں کاسٹ کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر سی آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ایکسپریشن آ جائے گا اس کے اندر C one C two C three C four تو ہوں گی لیکن جو ایکسپریشن ڈپینڈنٹ ہوگا وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کیو کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے ایس یعنی جتنی کوانٹٹی آپ آرڈر کریں گے اور جتنی آپ شارٹیجز الاؤ کریں گے تو یعنی کہ یہ ایک ایکسپریشن آ گیا C is a function of Q and S یعنی سی یہ آپ کی کاسٹ ہے ویری کرے گی کیو کو بڑھانے سے یا کیو کو گھٹانے سے ایک سی جو کاسٹ ویری کرے گی ان ٹرمز ایس کو بڑھانے سے یا ایس کو گھٹانے سے تو کہہ سکتے ہیں ہم یہ جو آپ کے پاس کاسٹ ہے this is a function of two variables which are Q and S اب لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا کہ سی کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا وتھ ریسپیکٹ ٹو کیو اور اکویٹ کیا تھا زیرو کے برابر یہاں پر ہمارے پاس دو ویریبلس ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو سی کو ڈیفرینشیٹ کریں گے partially with respect to S and partially with respect to Q I repeat it once again C will be function of Q and S تو we will differentiate partially this C with respect to Q and C with respect to S اور اکویٹ کریں گے زیرو کے برابر ٹھیک ہے نا یہ کیجیے گا وہ لوگ جو کہ کیلکولس جانتے ہیں ڈیفرینشیل کیلکولس پڑھی ہوئی ہے جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے صبر کرنا ہوگا جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ ڈیفرینشیٹ کریں اکویٹ کر دیں زیرو کے برابر تو آپ دیکھیں یہ دو اکویشن آ جائیں گی پہلے آپ کیا کریں گے D C by D Q is equal to zero یا اس کو پارشلی کریں گے جس کو ہم partial differential of C with respect to Q is equal to zero پھر partial differential of C with respect to S equal to zero دو اکویشن آئیں گی وہاں سے سالو کریں گے تو ہمارے پاس ایس اور کیو کی ویلوز آ جائیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ جناب کیو کی ویلو آئے گی مشکل سی ہے آپ تھوڑی سی دیر کے لیے یاد رکھ لیں ڈیفرینشیٹ کر کے کیلکولیٹ کر کے نوٹس کے اندر موجود ہے لیکن میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ Q star is equal to two C two D divide by C three once again Q star is equal to two C two D divide by C three under root multiplied by C three plus C four divide by C four under root یعنی اگر آپ کے پاس C one C two C three C four دیا ہوا ہے آپ کو ڈیمانڈ پتا ہے یہ فارمولا آپ لگائیں تو آپ کے پاس آپٹیمل کوانٹٹی یعنی آپٹیمم نمبر آف تھنگس اور items which you should order یعنی اتنے آرڈر آپ کو پلیس کرنا چاہیے اگر میں نے کنفیوژن کیا تو دوبارہ سے میں کہتا ہوں کہ this Q star will give you the total quantity which you have to order Q star is equal to two C two D divide by C three multiplied by C three plus C four divide by C four under root تو یہ دو انڈر روٹس ہیں یہ ذرا غور سے دیکھیے گا اس کو یاد کیجیے گا اس کے ساتھ ایس اسٹار جو آئے گا یعنی کہ جو شارٹیجز آپ کے پاس آئے گی جو آپ میکسیمم الاؤ کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگی that will two two two under root of C multiplied by C three over C three plus C four یہ آپ کے پاس کیو اسٹار آ گیا آپ کے پاس ایس اسٹار آ گیا کہاں سے آیا سی کی ویلو معلوم کی سی کی ویلو کہاں سے معلوم کی چار کاسٹ کو ایڈ کر کے ٹھیک ہے چار کاسٹ کو ایڈ کر کے اس کے بعد اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد تو آپ کے پاس کیو اسٹار کی ویلو آ گئی این ایس اسٹار کی ویلو آ گئی آگے چلیں جناب آپ آگے کیا کرتے ہیں یہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو ایگزامپل کے ذریعے السٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہمارے پاس دی ہوئی ہیں ان ڈیٹا کی مدد سے ہم کیسے یہ فارمولا لگا کے کیو اور ایس یا وہ ٹی اور این آپ کے پاس جو ہے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کو پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے the demand for an item is 18,000 units per year. The cost of one purchase is ₹400. The holding cost is ₹1.2 per unit per year. The item cost is ₹1 per item. The shortage cost is ₹5 per unit per year. Now you have to find, number 1, the optimum order quantity. Number two is the time between orders number three number of orders per year number four is the optimum shortages number five is the maximum inventory number six is the time of the items being held number seven is the optimum annual cost تو یہ سات چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے سات چیزیں معلوم کرنی ہے آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے اس ڈیٹا کے اندر آپ نے سی ون آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سی ٹو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سی تھری کرنا ہے سی فور کرنا ہے جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو پھر ڈیمانڈ آپ نے دیکھنی ہے ڈی آپ کے پاس کیا ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس فارمولے موجود ہیں کون سے فارمولے موجود ہیں جس کے اندر آپ نے کیو اور ایس معلوم کرنا ہے جب کیو اور ایس معلوم کر لیں گے تو آپ ٹائم معلوم کر لیں گے ٹائم جب معلوم کر لیں گے تو ٹی ون معلوم کر سکتے ہیں پھر ٹی ٹو معلوم کر سکتے ہیں جب ٹی ون اور ٹی ٹو معلوم کر لیے تو ٹوٹل ٹائم ٹی بھی اویلیبل ہو جائے گا اسی طریقے سے جب یہ چیز ہے تو آپ کے پاس این بھی معلوم کر سکتے ہیں تو یہ جناب سارے کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے کیا چیز کیلکولیٹ کرنی ہے کیو معلوم کرنا ہے ایس معلوم کرنا ہے ٹی ون معلوم کرنا ہے ٹی ٹو معلوم کرنا ہے وہاں سے ٹوٹل ٹی آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے آئی ایم معلوم کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے الگ جو ٹائمس وغیرہ ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے اور ٹوٹل کاسٹ آپ نے معلوم کرنی ہے یہ ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس سوال کو سالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے فارمولے آپ کے پاس کیو اسٹار ایس اسٹار کا یاد ہونا چاہیے تو یہ دو منٹ کا سوال ہے ہم دھیرے دھیرے ایکسپلین کریں گے آپ کو کافی پیسے سنبھال لیجیے اور اس کو ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے وہی جو فارمولے ہم نے لکھے ہیں کیو اسٹار اور اسٹار کے وہ یہاں پر اپلائی کریں گے آپ کے ریویژن کے لیے میں نے دوبارہ سے فارمولے یہ بتا دیے فارمولے Q star is equal to two C two D divide by C three under root C C C three plus four four divide by under root S star is equal to two C two D divide by C four under root multiplied with under root C three divide by C three plus C four یہ ہماری ایگزامپل تھی اس کے اندر ہم نے سات چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے اس ڈیٹا کو انالائز کریں تو ہمارے پاس D is equal to eighteen thousand units per year ہے اور fifteen hundred units per month ہے C one the cost per unit item is rupees one per item C three is equal to rupees one point two per year per item C three کیا چیز ہے holding cost C two is rupees four hundred C four is equal to rupees five per year per item یہ ڈیٹا ہے جس کے اندر C one C two C three C four ہے ڈی آپ کے پاس دیا ہوا ہے ان فارمولہ کے اندر لگانا ہے آپ کے پاس اسٹیٹ سے جوابات آتے جائیں گے پہلی چیز یہ optimum order quantity Q star is equal to two C two D divide by C three under root plus C three plus C four divide by C four under root ٹھیک ہے تو اس کے اندر ویلو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا that is equal to into four hundred into eighteen thousand divide by one point multiplied with under root six point two divide by five یہ آپ نے ویلو سبسٹیچیوٹ کی ہے کس کی سی ون کی سی ٹو کی سی تھری سی فور کی اور ڈی کی تو آپ کے پاس کیو اسٹار آ گیا جواب کیا آ گیا three eight five seven units optimum order quantity یعنی جو آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے وہ کتنے کا کرنا ہے three thousand eight hundred and fifty seven item اس سے کم کریں گے تو نقصان ہوگا اس سے زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا دوسری چیز یہ کہ ٹائم بٹوین آرڈرس کہ وہ دو آرڈر کے درمیان میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے ٹی اسٹار ہوتا ہے آپ کے پاس کیو اسٹار بائی ڈی کے برابر تھری ایٹ فائیو سیون کو ففٹین ہنڈریڈ سے ڈیمانڈ آپ کی اسے ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس ٹو پوائنٹ فائیو سیون یعنی دو آرڈرس کے درمیان ایک آرڈر پلیس کریں گے اس کے بعد دوسرا آرڈر ڈھائی مہینے کے بعد کریں گے یا 2.57 کے بعد نیکسٹ ہے جی number of order per year ایک سال میں کتنے آرڈر پلیس کریں گے یعنی این کی ویلو معلوم کرنی ہے آپ نے number of order per year that is equal to twelve divide by two point five seven کیونکہ ایک آرڈر جو ہے two point five seven month لگاتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ four point six six order تقریباً پانچ آرڈر ایک سال میں کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے ہمارے پاس آپٹیمم شارٹیج کہ کتنی شارٹیج آپ الاؤ کرتے ہیں ایسٹار کا فارمولا ہے that is equal to 2 c to d divided by c4 and this has to be multiplied with under root c3 divided by c3 plus c4 and that is equal to 747 item یعنی کہ سات سو سینتالیس سیون فور سیون آئٹمس آپ آرڈر بک کر سکتے ہیں اس سے اگر زیادہ کریں گے اس سے کم کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے میکسیمم انوینٹری آپ کتنی آئی ایم جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم کس کے برابر ہوتا ہے کیو مائنس ایس کے برابر کیو آپ کے پاس ہے تھری ایٹ فائیو سیون اور آپ نے ایسا بھی کیلکولیٹ کیا تھا سیون فور سیون تو آپ کے پاس three thousand one hundred and ten یعنی کہ تین ہزار ایک سو دس آئٹمس آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری کی گنجائش ہے اچھا اس کا لاسٹ ہے the time when items being held یہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹی ون کی ویلو معلوم کرنی ہے ٹی ون کی ویلو ہو جائے گی I maximum divide by D I maximum بھی کیلکولیٹ کیا three thousand one hundred ten divide by fifteen hundred that will be two two point zero seven months تو یہ آپ کے پاس ٹی ون کی ویلو آ گئی and then optimum annual cost یعنی کہ کتنی ہوگی ان چاروں کاسٹ کو آپ نے ایڈ کرنا ہے آئٹم کاسٹ آپ کے پاس آیا 3857 تھاؤزینڈ آرڈرنگ کاسٹ آپ کے پاس 400 آیا تو ٹوٹل آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ کیا آ گئی holding cost is equal to rupees three twenty two point one four per order یہ آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ آ گئی لاسٹلی دی شارٹیج کاسٹ وہ آپ نے کیلکولیٹ کی تھی that is equal to rupees وہی فارمولا لگائیں گے cost per order is equal eight hundred نے rupees four thousand six hundred fifty six eighty nine یا four thousand six hundred fifty seven تو ٹوٹل کاسٹ پر آرڈر تو ہم نے جلدی جلدی یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لی جب ہمارے پاس فارمولے اویلیبل تھے موجود تھے کاسٹ چیک کر لیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ان دونوں کاسٹ کو number of order per year multiplied by cost number of order کتنے تھے آپ کے پاس فور پوائنٹ سکس سکس اور total cost four thousand six hundred fifty six اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اکیس ہزار سات سو ایک ٹوٹل اینول کاسٹ آپ کے پاس اگر سال کا خرچہ نکالنا ہے تو that is 21701 one thousand seven hundred one تو میں نے جلدی جلدی کیلکولیٹ کر لی ہیں ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس لیکچر کو یہیں پر روکتے ہیں اور کوشش کریں گے اس ایگزامپل کو نیکسٹ ٹائم ذرا ریوائز کر لیں آپ بھی اس وقت تک دیکھتے رہیے گا اسی ایگزامپل کو اور یہ جو فارمولا میں نے ڈرائیو کیا ہے اس کو بھی ریوائز کیجیے گا ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں اسی انوینٹری کنٹرول کو آگے لے کے چلیں گے جو ماڈل سیکنڈ تھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے ایک دفعہ دوبارہ سے بتائیں گے اس ایگزامپل کو ہم دوبارہ سے سالو کریں گے یہ جلدی سے بتائی تھی نا اور اس کو ڈیٹیل میں کریں گے and next time possibly model three بھی ہم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اندر ہم مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں پروڈکشن کی بات کریں گے اس وقت تک کے لیے یہ ایگزامپل یا اور جو اگزامپلس ہیں ان کو سالو کیجیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا فزیکل مینٹل اور او آر کی ایکسرسائز جاری رکھیے گا اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم